پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے شروع نام سے اللہ کے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے کیا تم نے اس شخص کو دیکھا ہے جو قیامت کو چھٹلاتا ہے یہ وہی ہے جو یتیم کو تھکے دیتا ہے اور کسی کو مسکین کے کھانے کے لیے تیار نہیں کرتا ہے تو تباہی ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نمازوں سے غافل رہتے ہیں دکھانے کے لیے عمل کرتے ہیں اور معمولی ضرور بھی آریت پر دینے سے انکار کرتے ہیں